اولیاء کو دکھانا تھا ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں نا درو گورا حافظ نبود اور جو محترد ہوتے ہیں وہ اندھا ہوتے المحترد کل آما محترد تو اندھا ہوتا ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو آبائی گاؤں اس کو یاد ہوا مکت المکرما آبائی گاؤں اس کو یاد ہوا خود وطن نے اس کو کیا کر دیا قبل سے ہٹا دیا توجہ یہ آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں یہ اس کو نوٹ کرنا آپ نے اس کو آبائی گاؤں نے یعنی اپنے آبائی گاؤں نے اس کو مجبور کر کے اس طرح متوجہ کر دیا ہے جب نبی علیہ السلاۃ السلام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اب توجہ کریے جملہ قیمتی کہنے والا ہوں مؤمنین کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ یا اللہ یہ جو سولہ مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اس طرف جو ہے جنازیں ہوئی ہیں اور اموات نمازیں پتنی ہو گئی ہیں کہ ضائع ہو گئی ہیں اس لیے جب منسوخ ہو گیا ہے تو سب اعمال منسوخ ہو گئے ہیں اب وہ ہماری نمازیں اور ہمارے بڑے جو مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ بات سنو قیمتی اللہ نے کہا جب تم افضل کی موجودگی میں یا افضل کے قریب مفضول کی طرف نمازیں پڑھتے تھے وہ میں نے نہیں ضائع کی تو اب جب تم افضل ہی کی طرف نمازیں پڑھو گے تو کیسے مفضول کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی توجہ کرو آپ کو دوسرا جب بیت اللہ کے پاس بیت بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف تم نمازیں پڑھتے تھے جب وہ نمازیں میں نے اس وقت نہیں ضائع کی تو اب جب تم بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھ رہے ہو تو کیسے ضائع ہوں گے اب سمجھ گئے سب پوچھ لے بھائی مانے سنگا پوچھ لے تم آتے اچھے تو ہیں تکرار بے شا نہیں نہیں جواب کرو یہ تو سوال ہے اگر بیت اللہ کے پاس تم نے جو اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کے نمازیں ادا کی ہیں وہ میں نے ضائع نہیں کی ہیں تو اب یہاں جب مدینہ منورہ میں تم نے بیت المقدس کے طرف چہرہ کیا تو بیت اللہ تھا ہی نہیں تو پھر کیسے ضائع کرو نہیں گرام سے تھے یہ بیت اللہ شریف ہے اس کو تم نے چھوڑ کر بیت المقدس اس کے قریب اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کے دونوں نماز پڑھی ہے یہ نماز میں نے نہیں ضائع کی تمہاری ٹھیک ہے اب مدینہ منورہ میں جب تم آئے ہو یہاں تو بیت اللہ سامنے ہے نہیں نا یہاں تو بیت اللہ شریف سامنے ہے نہیں اب تو تم براہ راست بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے ہو تو کیسے ضائع ہوگی یعنی ایک بڑے استاد کو چھوڑ کر چھوٹے استاد سے تم سبق پڑھو تو ہم ناراض نہیں ہوتے جب بڑا استاد ہو ہی نہیں چھوٹا ہی استاد ہو تو اس سے پڑھو تو کیا ناراضگی ہے بات سمجھ گئے بڑا کعبہ موجود تھا تم نے بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے اختیار کیا ہم نے اس کی نمازیں تمہارے ذہن میں ضائع نہیں کی اب یہاں تو بڑا کعبہ ہے ہی نہیں سامنے بیت المقدس یہ ہے تو کیسے ضائع ہو دن میں بات آ گئی ہے اب جب یہ بات آ گئی ہے تو انشاءاللہ بخاری اب حال ہو رہی ہے اس کو پس منظر کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے ابھی بخاری یہاں پہ حل کرنا مشکل ہے توجہ کہا باب اصلاط تم ایمان نماز جو ہے یہ ایمان میں سے ہے یعنی ایمان کا جز ہے وقول اللہ تعالی سمانا باب اس عنوان میں کیا اور یہ بات ہے درمیان تفسیر اس قول تعالیٰ کے ایمان وما کان اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو اب یا ایمان ذکر ہوا یعنی کل ذکر ہوا لیکن سے مراد کیا ہے جز ہے یعنی سلاد تکم ان دل نہیں اللہ ضائع کرنے والا تمہاری نمازوں کو دل بیتے بیت اللہ کے پاس یہ امام بخاری کی اپنی توجہ یاد ہے امام بخاری اس بات کا قائل ہے کہ نسخ کتنے دفعہ تھا نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے امام بخاری کی رائے یہ کہ نسخ بس باقی حضرات کہتے کہ نسخ دو مرتبہ ہے اس لیے یہ اندر بیت یہ جڑتا نہیں ہے اللہ نہیں ہے کہ ضائع کر تمہاری نمازوں کو اندل بیت اب مدینے میں تو اندر بیت ہے نہیں بھائی توجہ کرو اس کے لیے ایک ضابطہ رکھو یہ بہت مشکل مقام ہے محدثین کی اصطلاح ہے جب البیت مطلق ذکر ہو تو مراد کیا ہوگا بیت اللہ شریف تو اس پردے نہیں اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرتا عند البیت بیت اللہ کے پاس تو مدینہ المنورہ میں نے تو بیت اللہ ہے نہیں اور مدینت اللہ کی طرف نمازی ہوئی نہیں ہے یہاں تو بیت المقدس کی طرف نمازی ہوئی ہے تو پھر کیسے اندر بیت کہہ دیا ہے اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ان دل بیت کسی کاتب کی غلطی سے ہے اصل میں یہ تھا لیکن یہ تو جی صحیح نہیں ہے لیکن ہم نے کہنا تو ہے نا اب یہاں پر جب الل بیت ہے ان دل بیت آئے ہیں اور مدینت تو بیت اللہ کی طرف نماز ہوئی نہیں ہے تو ان دل بیت کیسے ہے تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں الل بیت تھا اور الا کو چھوڑ کر ان د یہاں پہ ذکر ہوا ہے کسی کاتب کی غلطی سے ہوا ہے اور یہ اصل میں الل بیت ہے لیکن پھر بھی پھر محققین محدثین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے معنی کے خاطر ایک تحقیق کو لیتے ہوئے بخاری پہ ضرب لگائیں کہ یہ اندر بیت جو غلط ہے اور یہ الل بیت ہوتا تھا اور یہ نسخے کی غلطی ہے یا کاتک کی غلطی ہے تو بھائی کاتو کی غلطی جب بعد میں آ جائے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھی ابھی تو غلطی ٹھہر گئی یہ کیسے مسئلہ ہے یہ الل بیت نہیں ہے یہ اندل بیت ہے اب بیت تو جی تو ان کی ہے جو کہ نسخ نسخ قبلہ کے دو دفعہ قائل ہیں تو وہ بیت کہہ سکتے ہیں لیکن امام بخاری کی تحقیق یہ ہے کہ نسخ قبلہ ایک ہی دفعہ ہے جس نے عند دل بیت کہہ دیا ہے جب ان دل بیت ہے توجہ کرو جب بے ذکر ہوتا ہے اس اس آیت کا یا اس باب کا مطلب امام بخاری کے نزدیک یہ ہے کہ اے محمود الحسن جب تم اندل بیت بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے بڑے کعبے کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ ہم نے نہیں ضائع کی ہاں تو جب یہاں مدینے میں تو بڑا قبل سامنے ہے ہی نہیں تو ہم نے تمہاری نمازیں کیسے ضائع کی امام بخاری کی ذہن بہت لمبا چلا گیا ہے تو مانے کہ نہیں ہے اللہ کی برباد کرے تمہاری اعمال کو یعنی سلاطم کو یعنی بیت یعنی الا المقدس سولہ جب تم نماز پڑھتے تھے متوجہ الا بیت مقدس اندر بیت اندر بیت اللہ اللہ کے بڑے گھر کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس کے طرح نماز پڑھ وہ اللہ نے نہیں ضائع کی جب وہ نہیں ضائع ہوئی تو مدینے میں جو سولہ مہینے جو بیت المقدس کے تر نمازیں وہ کیسے ضائع ہو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ابھی تو پوچھ پھر پہ جمع خبر تو پوچھیں بات آ گئی ہے نا یہ ذہن میں رکھنا ہے اب انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اب مفتی صاحب کا پروگرام ہے نا مفتی سراج الدین صاحب میں نے کہا کہ میں کیا کہوں اس سے بات کروں میں نے کہا چلو بخاری سنا تم بخاری پڑھاتے تو ہمیں نہیں آتی بخاری آپ سمجھ گئے اب حدیث پر متوجہ ہو حدثنا عمرو بن خالد قال اخبرنا زہیر قال اخبرنا ابو اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو میں نے آپ کو اردو میں جو بات کی ابھی یہ تفصیل ہے ان نبی کان اول ما قدم المدینہ بے شک نبی علیہ السلام اول وہ دور جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ نزل علی اجدادی او قال اخوالی من الانصار نزلہ مہمان ہوئے اترے اچھا، سے جہاں بھی ادبی مہمانی کے حیثیت سے آتا ہے تو اس کو نظر سے تعبیر کرتے ہیں آپ نے علماء کی کتابیں دیکھی ہوں گی وہ جب تاریخیں دیں تو نزیل و المدینت المکرمہ نزیل و فلام نزیل و فلاں یعنی مسافر تو نزلہ نبی علیہ السلام مہمان ہوئے آئے اترے اللہ اجدادی اپنے دادوں کے گھر اجداد پر اب سوال پڑتا تھا کہ اجداد رسول تو مکت المکرمہ میں ہیں یہاں کیسے آئے یہاں تو اجداد نہیں فرمایا کہ اجداد دو قسم کے تم نے جو سنا یہ کوئی فاسد تو یہاں اجداد مراد اجداد من ماں کی طرف سے جو رشتہ تھا ان کے گھر آئے او کال شک ابو اسحاق کا ہے جو کہ حضرت برا کے شاگرد ہیں برا کے برا نہیں برا بے تقریب جو حضرت برا کے شاگرد تھے ابو اسحاق اس کو شک ہے کہ مجھے یاد نہیں یہ اب حد میرے شیخ برا نے اجداد کہا تھا یا اخوال کہا تھا اجداد ہی ہو تو دادے دیات الم کی نسبت سے اخوال اپنے ماموں تو ماں کرشن کو ماموں کہتے ہیں نا مرل انسوار انسوار کے قبیلے سے جب یہاں پہ تشریف لائے نا تو نبی علیہ السلام اپنے اجداد من جیت الم کے پاس آئے یا ماموں کے مہمان ہوئے بس وہ انص اللہ کے بڑا بیت المقدس یا بیت الت المقدس بیت المقدس مانا ہے پاک گھر بیت بیت المقدس و بیان بیانی وہ جو کہ پاک ہے بیت المقدس پاک گھر بیت المقدس اضافت بل بیان وہ جو کہ پاک کیا گیا یعنی پاک ہے وہ گھر جو پاک ہے صلاح کے بلا بیت المقدس اوسبت اشر شہرن مانا سولہ مہینے یا سترہ مہینے اب سولہ کیوں فرمایا اور سترہ کیوں فرمایا تو جو کرو اس میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تحویل قبلہ جو ہے نا رجب المرجب میں ہوئی ربی اول میں ہوئی ہجرت اور اور امر میں تحویل القبلہ کب ہوا رجب المرجب میں ہوا اچھا اب دیکھو سولہ مہینے ہیں تو کیسے بنے گی جب ربیع اول کی ہجرت والی ایام جو ہیں اس کو اس کو آپ شمار نہ کریں تو پھر رجب تک بنتے ہیں سولہ ربی ثانی اول جماعت ثانی اول ثانی رجب شعبان رمضان اور شوال شواز اور محرم سفر ربی الاول اگر یہ ربیع کو نہ گنیں گے اس کو جس میں ہجرت ہوئی ہے تو سولہ ہو گئے ہیں اور اگر ربیع الاول کی کثر کو گنو گے تو اس اس ربیع الاول کو ملاؤ تو من الاول اول ربی البار ہو گئے تو ربی ثانی تیرہ ہو گئے جماعتی اول چودہ ہو گئے ثانی تو رجت سولہ اب جب اس کو نہیں گنو گے تو سولہ بنیں گے جب اس کو پورا گنو گے تو پھر سترہ مہینے بن جائیں گے سو سترہ مہینے یا سولہ مہینے قبل اب یہ دو روایت ہیں اس میں بہت سے روایت ابو دودا پہ پڑھا تو وہاں تیرہ مہینے لکھا ہے لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ابو داؤ صاحب صاحب کی جو روایت میں تیرہ ہیں یہ کسی نسبت سے بھی صحیح نہیں آتا دیکھو ابو داود کا مقام ہے یہ تو بخاری کا مقام ہے اب جب سولہ یا سترہ مہینے نبی پاک متوجہ تھے کس کی طرف بیت المقدس کی طرف اب وہ یو اب یہ پس منظر ہے کہ قبلہ کیوں بدلا اور تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو جبو کے پسند ہوتا تھا نبی پاک کو یو جبو پسند تھا خوش ہوتے تھے انتقون قبل البیت کہ ہو نبی کا قبلہ البیت بیت کے طرف ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جب بیت مطلق ذکر ہو تو مراد شابس ہے اب یہاں مدینے میں رہ کر بھی نبی کی پسند یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس بیت اللہ شریف ہو بس اب جب نبی کا نبی کی پسند تھی کہ قبل بیت اللہ ہو تو اللہ کریم نے نبی کے پسند کو پسند کر دیا بس بدن وجہ کا پھر سمائے پلن وبل تنہا وجہ کا شطر چنارا ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے مبارک کو کہ آپ منتظر تھے دیکھتے تھے کہ جبریل کس وقت حکم تحویل لے کر آئے تو میرے محبوب بس تیری پسند کو ہم نے پسند کیا تو فول نے وہ اپنے چہرے مبارک کو بیت اللہ کی طرف متوجہ فرما دے شطر مجرل اب توجہ کرو اب اس میں اختلاف ہے یہ وہ ان ہے ان نہیں ہے ان یہ سب عطف ہے ان نبی کان اول ولاد ون صلاح قبل قبل بیت ون صلاح قبل بیت ون صلاح ص اللہ علیہ سولا یہ سب اس پر عطف ہے اب یاد کرو یا بھی آپ کو مسئلہ تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا کہ جب تحویل قبلی کا حکم آیا تو کس وقت آیا اور کس نماز میں آیا اس میں بہت سی روایات ہیں اتنی روایات ہے کہ روایت کی گنجان ہے سب سے تحقیقی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلے کا جو حکم ملا تو زہر کی نماز کے بعد ملا اور یہ مسجد نبوی میں حکم ملا یعنی مدینہ منورہ مسجد نبی میں تحویل حکم تحویل قبلے کا حکم آیا نماز زہر کے بعد اور عصر کے درمیان یہ حکم آیا اب اسے بہت سی روایت ہے یہ آسان سے آسان ہے بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی فیصلے کے لیے گئے تھے اور مدینہ میں مسجد نبی کے باہر نماز پڑھ رہے تھے زور کی وہاں پہ حکم آ گیا لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ زور کے بعد اور اثر سے پہلے اس درمیان میں حکم تحویل آ گیا جب حکم تحویل آیا تو سب سے پہلی وہ نماز جو کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر ادا کی ہے وہ سلاط اثر ہے سمجھ گئے اب اس میں روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے فلا زور کی نماز ہے بعض کہتے فجر کی نماز ہے بعض کہتے عصر کی نماز ہے لیکن اس میں کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے درمیان بین زور والعصر تحویل آیا حکم آیا جب عصر کی نماز پہلی حضرت ادا فرماتے تھے تو نبی پاک نے متوجہ ادا کی جب ایک صحابی ہے بشر ابن نوحیق جب وہ جا رہے ہیں تو مچھر بنو سلم گئے تو وہاں پہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی بیت اللہ کی طرف تو فدارو کما ہوں مسجد بنو سلم والے جو تھے نماز میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے مسئلہ نے ٹھیک ہے اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں تحویل ہوئی ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں تو مدینہ منورے میں نماز اثر حضرت نے ادا کی ہے ایک صاحبی بھی اپنے محلے گئے وہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو کہ دے بھائی یوں ہے تو نماز میں پھر گئے جب دو صحافی اپنے علاقے کیا تو فجر کی نماز تھی وہ جو بیت المقدس کی طرح ادا کر رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ صلی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح صلی قبل بیت اللہ شریف تو نماز فجر میں جو ہے نا بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اب ان تمام روایت کو جب ہم دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو ان روایت میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس طرح آسان سے تطبیق ہے تو پر صلاح اول سلاطن اور بے شک نبی پاک نے ادا کی اول نواز متوجی ان صلاح اول سلاطن صلاح نبی پاک نے ادا کی اول وہ نماز جو کہ ادا کی کیسر کون سا مسجد حصر کی نماز کیا کریں یار دا پختو خوا خدا چپ شو اللہ ماؤ قومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نبی علیہ السلام کے پاس قوم نے نماز ادا کی امن کی اللہ ماہ بس نکلا مسجد نبی سے نبی علیہ السلام کی معیت سے عباد ابن نوحیک یعنی ایک مرد جس نے نماز ادا کی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی طرف عمر علی مسجد یہ گزر رہا تھا ایک مسجد والوں پر مسجد والوں پر یعنی ایک مسجد سے گزرا تھا یہ مسجد بنو سلیمہ ہے اور اس مسجد بنو سلیمہ کو اب مسجد زو قبل تین کہتے آج اس میں اس کا نام آئے گا مچھلی بنو سلیما اور ابھی جب آپ جائیں گے میرے ساتھ ان شاء اللہ لے جائیں آپ کو نا تو وہ مسجد کون سا ہے زو قبل تین ہے اس حال میں کی رکو میں تھے اب یہ مسئلہ ہے کہ یا تو راکیون اپنے حقیقت پر ہے کہ رکو میں تھے جب تو نماز پر رکوع میں بیت المقدس کی طرف تو فقالا اس عباد ابن نوحیک نے کہا یا عمرہ کے اون یوسلون کے معنی میں ہے وہ العمر کا تو ذکر رکو ہے عمرات سلاد ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کل ذکر ہوتا ہے جز مراد ہوتا ہے تو کبھی جز ذکر کر کر کل مراد لیا جاتا ہے تو یار ذکر جز ہے اور اس سے مراد سولاد ہے تو فکالا ابن بادنگ نے کہا اشد باللہ میں گوئی دیتا ہوں اللہ کے نام پر لقد صلی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ احمد کا ہم نے نماز ادا کی نبی علیہ السلام کے ساتھ اثر کی قبل احمد کا مکی کی طرف اللہ اکبر لاہ اکبر بھائی قبلہ بدل گیا ہے تو فدارو کماؤں تو پھر گئے یہ جس طرح یہ تھے پھر گئے یہ جس طرح یہ تھے تو جمعرات ہے اب تو جو کرو پدارو کماؤں اس طرح پھر گئے جس طرح تھے یہاں پہ بہت سے شکالات ہیں ایک یہ ہے کہ میں امام ہوں آپ کا آپ میرے مختلف ہیں آپ مرد ہیں آپ ہاں کے پیچھے لڑکے ہیں اور ان کے پیچھے مستورات ہیں اب میں نے کہا کہ زو کے اللہ کریم آپ کو میرے ساتھ لے جائیں یہ محراب ہے ابھی نا تو دروازہ دوسرا محراب ہے پہلے تھا ابھی لکھا تو نہیں ابھی پہلے لکھا تھا اس دفعہ نہیں اس کو مٹا دیا ہے بالکل یوں ہے اس لیے کہ بیت مسجد نبی سے بیت اللہ جنوب میں واقع ہے اور مسجد افسا شمال میں ہے تو بالکل یوں ہے اب میں پدارو کماؤں میں یا ہوں نا میرا منہ اس طرف ہے قبلہ اس طرف ہے تو میں گا میرا تو ایسا کر دیا ہے تو تم نے بھی ایسا کر دیا ہے تو بچوں نے بھی ایسا کر دیا ہے تو عورتوں نے بھی ایسا کر دیا تو سب سے پہلے کون آ گئے تو عورتیں پہلے آ گئے عورت امام بن گئے یہ کیسے ہوا تو اس کی ایک جواب تو یہ ہے کہ کیا پتا آئے اس وقت عورتیں شریک تھی اور کہ نہیں تھی اگر عورتیں شریک تھی تو یہ اشکال ہے کہ عورتیں آگے آ گئی مردی پیچھے رہ گئے اور اگر عورتیں نہیں ہیں فدار کما ہم تو ہو گیا تو اب تو مرد ہی مرد ہیں لیکن مقتدی آگے ہو گئے میں پیچھے ہو گیا اب رسن جو کس طرح منہ کرے گا تو امام تم ہی ہوں تو یہ امام ہو گیا کہ میں یہ مقتدی امام بن گیا اور امام کیا کیا بن گیا مختدی بن گیا تو اس کی ایک تو جی یہ ہے کہ عورتیں نہیں ہیں تو امام صاحب یوں گئے میرے درد یوں گیا نا وہاں کھڑا ہو گیا امام یوں گیا وہاں کھڑا ہو گیا مختدی بس یوں ہو گئے مقتدی کا مسئلہ تو آسان ہے نا آپ نے چہرے یوں کر دیا میں ادھر سے پھر کر وہاں چلا گیا ہوں تو امام پھر کے گیا اور مقتدی وہاں سے یوں ہو گئے بس آسان ہے ٹھیک ہے دوسری بات سمجھو ادھر میں طرف بھی دیکھو یہ آپ کا کیا نام ہے عمر ہے یہ سفیاول میں عمر ہے صف ثانی میں زید ہے ٹھیک ہے سب سالس میں ہندا ہے اب حکم آ گیا نا میں یوں چلا گیا وہاں پہ یہ ایسے آ گیا یہ ایسے آ گیا نا یہ وہاں پہ یہ اس سر پہ ہے نا سب کے سر پہ یوں آیا نا وہاں پہ یہ موری صاحب جو تھا یہ عمر کی کیا نام ہے صدیقی سوال یہ جو ہے نا عمر جو ہے نا بالکل اپوزٹ ہے صدیق عمر اب کیا مسئلہ ہوگا اب یہ عمر جو ہے صدیق کی جگہ پہ آ گیا اور صدیق عمر کی جگہ آ گیا یہ ایسا ہو گیا نا ٹھیک ہے اب یہ ایسا آ گیا یوں پچھلا صف آ گیا ان کے پیچھے عورتیں آگے مردوں کے پیچھے جس طرح اسمبلی بچے کرتے نا اسکول میں پھر یوں کرتے نا یوں پھرتے ہیں ٹھیک ہے تو فدارو کما ہوم اس طرح ہو گیا اشکال ختم اچھا اب اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو فدارو ہے جو نماز کے اندر جو پھرے ہیں یہ تو عمل کثیر ہے اور عمل کثیر تو مفسد ہے عمل کثیر کیا ہے مفسد ہے مفسد صلاح تو چاہیے کہ ان کی نمازیں تو ٹوٹ گئی بھائی تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے کہ جب عمل کثیر مفسد نہیں تھا بات ختم دوسری بات یہ کہ بھائی عمل کثیر وہ ہے کہ جو تتابو ہو اگر وقفہ وقفہ ہو تو کوئی اس میں افساد نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقفے وقفے کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ عمل کثیر ہے لیکن از تو طبی المحضورات نے نہیں پڑا ضرورت ہو نہ تقدر دوسری کی بات چھوڑو از ضرورت تو المحضورات ضرورت جو ہے ممنوع چیز کو روا کر دیتی ہے نا ٹھیک ہے بھائی نماز میں پھرنا تو مناسب نہیں ہے لیکن ضرورت آ گئی تو پھر سکتے ہو کیا تم نے سرات خوف کا طریقہ تو پڑھا ہے نا وہاں پہ مشرقی کھڑے ہیں ہم یہاں سورات خوف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح امام نماز پڑھتا ہے صفیہ امام کے پیچھے اب یہ نماز فارغ ہوتی جاتے وہ ٹوٹیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر جو اتنا پھرنا عمل کثیر نہیں ہے تو مفصد ہے میں کیوں نہیں ضرورت تقدر از ضرورت طبی المصورات تو یہاں بھی جو ہے یہ ضرورت کے ماتحت ہے تو لہذا مفصد نہیں ہے مسئلہ نیرے ہو گیا پورا نہیں ہوا کیا ہوا اب یہاں پہ سوال ہے یہ اہم سوال کو لکھو بیت اللہ شریف بیت المقدس کے طرف جو نماز تھی ٹھیک ہے وہ تو قطعی ثبوت تھی وہ تو قطعی تھی نا اس لیے کہ نبی پاک سولہ مہینے سترہ مہینے پڑھتے رہے صحابہ پڑھتے رہے تو اس عمل سے تو وہ کتی ہو چکی تھی اب یہ ایک شخص آیا اور اس نے اطلاع دے دی بھائی کہ قبلہ بدل کیا ہے تو یہ خ... یہ واحد خبر واحد ہے اور خبر واحد جو ہے وہ محتمل زن ہے اس زنی خبر سے جو ہے قطعی چیز کو کیسے منسوخ کر دیا ہے خبر واحد جو زنی ہے تو جو ہے اس کے خبر واحد جو زنی ہے اس زنی سے جو ہے کتی چیز کیسے منسوخ ہو گئی بھائی آپ کا کیا نام ہے اللہ محمد شاہ آپ کا نام اس کے بعد محمد شاہ ہو گیا بدلانا میں بھی آسان ہے اخبار میں دے تو شاہ محمد شاہ بس آسان ہے محمد شاہ تو شاہ محمد شاہ اب بس لال ہو گیا بھائی ابھی نہیں بیت اللہ کی طرف قبلہ کیا تھا بھائی توجہ کیا تھی قطعی ٹھیک ہے نا عمر سے یہ محمد شاہ آ گیا اس نے کہہ دیا کہ صلی اللہ اللہ وسلم بل قبل کعبہ الحمت کا اب یہ خبر واحد ہے مختمل زن ہے ازنی بات سے کتی بات کیسے منسوخ ہو گئی ٹھیک ہے اب توجہ کرو جو آپ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زنی چیز سے قطعی کا رفع نہیں ہوتا زنی سے قطعی منسوخ نہیں ہوتی لیکن جب زنی مختف مختف بل کرائن ہو ٹھیک ہے یا اس طرح کو جلزنی چیز جس کا احاطہ کرائن کرتی سے ہو تو اس کے ساتھ منسوخ ہو سکتی ہے اب یہاں یہ بات چیت ہو رہی تھی نا جب ہو رہی تھی تو یہ آگے ہو گئی تو ہمارا یقین بن گیا کہ ہو گئی کیوں ہوگی یہ تو جھوٹ نہیں بولتا اور یہ باتیں تو رسول اللہ بیان فرماتے تھے یہ باتیں تو چلتی تھی تو ہو گئی تو لہذا زنی بات سے قطعی منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ زن مختبل بالقرائن قطعی ہے تو لہذا کوئی شکال نہیں ہے زن زن بات کام کرتا ہے اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے بہت اہم ہے وہ اہم یہ ہے کہ بابا یہ مسئلہ مسلم عند الجمی ہے کہ من الخارج مفسد الصلاط تلقین الخارج مفسد الصلاط ہے سمجھ جاؤ ابھی نہیں سمجھے میں سمجھا چالیس سال تجربہ آپ نہیں سمجھے صحیح ہے نا کہ نہیں سمجھے ہاں، میرے پاس چالیس سال تجربہ ہے <coughs> آپ کو بتاؤں یہاں محمد شاہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مغرب کی نماز میں کہتے کلیا ما تاب یہ ابرار ہے نا ابرار کدھر گیا اللہ اللہ دے یہ ندیم ادھر سے آتے کہتے لا بدماتاب کہتے لا بدمات یہ تلقین الخارج ہے امام کو فتحہ تم کہتے لقمان امام کو فتح وہ مقتدی دے سکتا ہے جو کہ شریک سے سلاد ہو لیکن اگر امام کو کسی ایسے آدمی نے فتح دیا کہ جو خارج میں سلاد ہے اس کو تلقین میں خارج کہتے ہیں اب سمجھ گیا جو خارج میں سلاد ہو اب وہ تلقین خارج سلاد اگر یہ امام لے لے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی ہے اب بات سمجھ گئے اچھا اب جو حضرات بنی سلمہ میں نماز ادا کر رہے تھے ہاں، محمد شاہ آ گیا کہ سل لینا سلینا ہی تو اس میں فدارو کا ماہوم یہ جو تلقین خارج ہو گئی ہے تو نماز ان کی کیسے فاسد نہیں ہوئی بات سمجھ گئے تلقین خارج سے مفید اصولاد دے چل تو میں خارج ہے کیوں مفید اصولاد نہیں ہے تو الجواب وہ تلقین من الخارج مفسد ہے جو کہ بغیر سوچ کے بغیر عمل امام مسلی تقلید مطلق ہو تقلیدی مطلق ہو تو یہ مفسد ہے اور اگر یہ تلقین یہ کیا ہو مشغوب ہو مخلوط بل بر و بالعلم علم ہو تو پھر کوئی مفسد نہیں ہے اب ٹھیک ہے مثلا اس نے پتہ دے دی کہ لا لا کہا سچی یہ تو مشرقین کا رد ہے میں نے کیا کہہ آبد ابود یہ تمہیں واقعی لا ابا یہ کوئی مفسد نہیں ہے اگر بے سوچ لے لیا ہے بدون سوچ لکما لے لیا ہے تو یہ مفسد ہے اگر یہ لکما سوچنے کے بعد لیا ہے تو غیر مفصد ہے اب یہ اگرچہ تلقین مل خارج ہے ان کا سن لینا اب انہوں نے سوچ کیا کہ بھائی ہاں نبی پاک تو بات فرماتے تھے ٹھیک ہے بھائی حکم آ گیا ہے تو فدارو کماؤ تو لہذا کوئی مفصد مسئلہ حل ہو گیا فدارو پہ سمجھ گئے نا فدارو کما قبل البیت بس اب یہاں پھر اشکال ہے وکان یہود قد آ جب ہم اسکان یوسلی قبل بیت المقدس یا قبل بیت المقدس وہ آل الکتاب وکان وکانت یہود اور تھے یہود قد آ کہ ان کو خوش کر یعنی تعجب یہ خوش ہوتے تھے تعجب میں ڈالا تھا ان کو خوشحال کرے وہ دل ادا خبر تو مر گری ہوئی تھی بخاری خود اردو کی شوروں کا روزی روزے فرن اردو کی شوروں کا میں نہ کی کی ہوئی میں مشکل ہے سڑیا اس دفعہ چل دے کہنا چلتے آ رہا یہود جب ہم اب یہود جو تھے تو یہ خوشی میں پڑے تھے خوش تھے یہ کس پر اس گانی قبل بیت المقدس یا مقدس کہ جب رسول اللہ نماز ادا فرماتے تھے بیت المقدس کی طرف تو آج جب ہم بڑے خوشی تھے ان کو خوشیوں میں ڈالا تھا اور ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں وہ آہل الکتاب ہے اب یہ آہل الکتاب جو ہے یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے اگر یہ مرفوع ہے وہ آہل الکتاب تو بھائی یہ تخصیص بعد تعمیم ہے اس لیے کہ کانت یہود تو ذکر ہے نا تو یہود کا اطلاق جو ہوتا ہے تو خصوصی یہودیوں پر ہوتا ہے اب کہہ دے وہ آل الکتاب تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کے علاوہ ایک دوسری جماعت بھی ہے جس کو نسوارا کہتے ہیں تو تھے یہود کے ان کو تعجب میں ڈالا تھا بس وہ خوش تھے کہ ایک اس لیے کہ نبی پاک نماز پڑھتی بیت المقدس کی طرف وہ الکتاب ہے اور اسی طرح اہل کتاب بھی خوش تھے یعنی نسوارا بھی خوش تھے ٹھیک ہے بھائی اچھا دوسری یہ ہے کہ وہ اہل کتاب یہ منصوب ہے اور یہ واؤ جو ہے بمانے مفول ماہو کے ہے تو مانا و کان تل قد آ جب از کان یوسلی قبل بیت المقدس ما اہل کتاب اور یہودیوں کو یہ بات بہت پسند تھی کہ نبی پاک جو ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں مال کتاب کتاب کے ساتھ شریک ہو کر اکٹھے ہو کر تو بھائی ہمارے ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں تو اس بات پر یہ خوش تھے ٹھیک ہے شکار ختم یہ دوسری توجہ کے لحاظ سے تو اشکال ختم ہے لیکن پہلے توجہ میں یہ اشکال ہے کہ توجہ ہے کہ اگر یہود تو وہ ہو گئے تو نسوارا بھی ہیں ٹھیک ہے اب جب نسوارا ہیں تو بیت المقدس تو قبلہ یہودیوں کا تھا نسوارا تو بیت الحم یا بیت الحم کی طرف متوجہ ہوتے ان کا قبلہ تو علیحدہ تھا تو اب نسوارا کیسے خوش ہو گئے ذہن میں بات آ گئی ہے اگر وہ آہل الکتاب ہو نا مرفو اور ہم اس سے لے لیں نسوارا تو اس میں یہ شکال پڑ گیا ہے گران دماز کا پرنتا تھا پریشان دفتر میں بخاری ہوئے لے کر نا کے تو مشکاست ہیں ڈر گھنٹے میں تو درس کر دے سو کم اللہ اللہ اب جب یہ آل کتاب ہم نسوارا لے لینا تو اس پہ یہ شکال ہے کہ نبی پاک تو بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرماتے تھے تو موافقت نبی تو صرف یہود کے ساتھ تھی تو نسوارے کیوں خوش ہو گئے اس کے دو جواب ہیں اگر کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور نسوارا کے بیت الحم یا بیت الحمد تھا لیکن بیت اللہ اور بیت الحمد بھی متوجہ بیت المقدس تھا اور اس جہت میں آتا تھا اس کیا تھا اسی جہت میں آتا تھا تو گوئے کہ دونوں خوش اس لیے تھے کہ جہت ہماری دونوں ہماری جہتوں کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں اس نسبت سے ہے ٹھیک ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ یہود و نصارہ گرچہ آپس میں اختلاف تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں تو ایک تھے نا تو نصارہ بھی اس لیے خوش تھے کہ بھائی قبلہ تو ہمارے بھائیوں کا ہے نا جس تربیت ہمارے بھائیوں کا تو ہے نا اس پر خوش تھے آوشکار ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بھائی فلما و اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف متوجہ کیا قبل بیت انکڑال کا اے یہودیوں نے انکار شروع کر دیا پہلے تو خوش تھے نا ان کرو کا سیقول من الناس ما واللہ من قبلتی ملتی کانو علیہ کرو دیکھو کیسا پیغمبر ہے ابھی تک کہتے یہ قبلہ ہے ابھی کہتے وہ قبلہ ہے او یہ اپنے کام میں جو ہے نا مستقل مزاج نہیں ہے انک رضان کے یہ بات انہوں نے بہت اوپری سی افسوس کی بس ٹھیک ہے قال زہر حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه اب قال زہر یہ زہر کون ہے امام بخاری کے استاذ کا استاذ ہے سامنے ابھی پڑھا نا عمر بن خالد قال اخبرنا زہر اب یہ تعلیق ہے یا یہ داخل فی الحدیث ہے نقطے نے دونوں بات لکھی ایک تو یہ ہے اور کہ یہ تعلیق ہے تو تعلیق کیا ہے تعلیق تام ہے اس لیے کہ ابتدا سے دوسری رواج شروع ہوئے ٹھیک ہے بس اس رواج میں بھی امر خالد کے استاد زہر ہیں اور اس میں امام بخاری تعلیق ذکر کرتے کہ زہر کے نیچے جو استاد ہے اس کا ذکر نہیں کیا اور وہ زہر کہہ دیا ہے دوسری بات یہ کہ تعلیق نہیں ہے ٹھیک ہے یہ حدیث سابق اے حدیث مذکور کا ایک جز ہے پسند فرماتی ہے تو معلوم ہو کہ تعلیق نہیں ہے حاضہ یہ مسئلہ یہ انکار کیوں یا ایسے کرو ہاضا یہ سوال مؤمنین کو کیوں پڑا یہ سوال مؤمنین کو کیوں پڑا کہ ماں کان علیہ ایمان حکم اس کی طرف حصہ یہ سوال تھا نا او ہو ماں کان علیہ ایمان حکم یہ آج کیوں آئی اس لیے کیا نو ماتم القبلتی تھی مر گئے تھے اس قبل کی طرف قبل انتہا والا تحویل قبل سے پہلے رجال ان بہت سے مرد وہ اور شہید ہوئے تھے فلم ندر صحاب کرام اچھا فلم ندر کے فائرین کون صحابہ یہ کہتے ہم نہیں جانتے مان فی ایم کہ کیا کہ ان کے بارے میں او اس طرف تو بہت شہید بھی ہو گئے وفات بھی ہو گئے نوازی بھی ادا کی گئی ہیں اب کیا کریں ان کے بارے میں کیا کہیں فنز اللہ تعالیٰ اللہ کریم نے آت مبارک اتاری وما کان اللہ نہیں اللہ کے برباد کرے تمہاری نمازوں کو جو تم نے اندل بیت بیت المقدس کی طرف ادا کی تھی اب اس کو لگاؤ نہیں ہے کہ ضائع فرمائے تمہاری وہ نمازیں جو تم نے اندل بیت بیت المقدس کی طرف ادا کی تھی جب وہ نمازیں اللہ نے نہیں ضائع کی بیت اللہ کے وجود میں تم پڑھ رہے تھے تو مدینہ میں تو بیت اللہ موجود ہی نہیں تھا تو یہاں کیسے ضائع ہوں گے کوئی ضائع نہیں ہوتے تمہارے نوازیں اللہ کریم ضائع نہیں فرماتے ٹھیک ہے نا اللہ کریم ضائع نہیں فرماتے مسئلہ حل ہو گیا مؤمنین کے دل میں جو افسوس آیا اپنے بڑوں کے بارے میں تو اس کے بارے میں تسلی آ گئی ٹھیک ہے حاشیہ تم نے دیکھا ہے ابھی تو دیکھنا جائز نہیں ہے نا <clears throat> اب یہاں پہ سوال ہے کہ ماں تو ٹھیک ہے کتلو کتنے کیا شہید ہوئے اس وقت تو طویل قبلہ ہے بھائی ابھی تو جنگ بھی نہیں ہوئی تو کہاں شہید ہو گئے موت تو ٹھیک وقوع تو تلو کا تو ٹھیک ہے تو معاشی لکھا ہے کہ شاید بعض حضرات کی شہادتیں ہوئی ہوں بعض حضرات کی شہادتیں ہوئی ہوں کوئی کہتا ہے کہ ماتو کے بعد کتلو جو ہے یہ راوی سے وامن ذکر ہے لیکن تیسری بات جو بہت مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ ماتو اپنے موت پر وہ قطلو شہید ہوئے کون سی شہید جہادوں میں نہیں مظالموں میں اب سمجھ گئے نا کیوں کہ مکت میں بعض مؤمنین مشرقین کے ظلم یعنی ظلم کی وجہ سے تو مارے گئے تھے نا تو قتلو وہ مؤمنین <coughs> جو شہید کیے گئے تھے ظلم میں مظالم میں مشرقین کی طرف سے تو ان کے بارے میں ان کو افسوس ہوا کہ وہ اس طرف شہید ہوئے ہیں ان ان کے اس طرف جنازے ہوئے ہیں اور یہ نمازوں کا ہمارا کیا ہوگا اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں اللہ کریم نہیں ضائع فرمائیں گے ٹھیک ہے